یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پلے گزرے جن اور آدمی بے شک وہ زیاں کار تھے